دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے آپا کی محبت کا بلایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت آن چوملی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت آن چوملی کی چڑا کر عادتیں ذکری اور نہ تو تلاوت میں لگایا بیگ میں دعاوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے اور اور گناہوں سے بچایا گے فضل رب سے ران سنت پہ چلایا گے گمے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے اپنے گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجیے اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجیے امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے آسی مومن کامل بنایا ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے فلموں گانوں اور سے دلا کر کے نجات فلموں اور سے دلا کر کے نجات مدن انعامات کا مل بنایا گے گمے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں جمان محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے انہوں نے ہی کیا سے کیا بنایا گے گمے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے کا پیغام دنیا بھر کے نام ہے کی سے کیا کیا اور یوں مسافر کا بنایا گئے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے